مالک بن اوس بن حدرسان کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اسی دوران ان کے پاس عثمان بن عفان زبیر بن عوام عبد الرحمن بن اوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم بھی پہنچے پھر علی اور عباس رضی اللہ عنہما جھگڑتے ہوئے آئے عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میں تم لوگوں کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے تم لوگ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے لوگوں نے کہا ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں پھر تم اپنے بھتیجے کی میراث میں سے اپنا حصہ طلب کرنے اور یہ اپنی بیوی کے باپ کی میراث طلب کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ خوب جانتا ہے ابو بکر سچے نیک بھلے اور حق کی پیروی کرنے والے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو دس یہ حدیث صحیح ہے